بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ماجا عن المیت یہ باب ثابت ہے ان روایات کے بارے میں جو آئی ہے میت کی طرف سے صدقے کے بارے میں صدقے کے ثواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے نمبر ایک من صدقت جاریت اگر دنیا کے اندر اس نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو اس کا ثواب اس کو ملے گا او علم ينتفع یا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کا ثواب اس کو ملے گا مرنے کے بعد بھی او ولد صالح يدعو له یا نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے وہ اس کے لیے دعا کرے اس کے لیے ایسال ثواب کریں تو یہ ثواب یہ صدقہ بھی اس کو پہنچے گا وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء عن علاء ابن عبد الرحمن وراه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله جب انسان فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاثه اشیاء سوائے تین چیزوں کے من صدقت جاریہ صدق او علم اور به یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے اول دن صالح له یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں ان چیزوں کا صدقہ اور ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا بعض مادیت زدہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک آدمی مر گیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا اب اس کو ان چیزوں کا ثواب کس طرح پہنچے گا تو ان مادیت زیادہ لوگوں کے لیے یہی جواب ہے کہ اگر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ایک بے جان چیز یعنی موبائل میں پہنچ سکتا ہے تو وہ عمل جو احادیث سے ثابت ہو اور اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی ہو وہ کس طرح نہیں ہوگا بابو ما جا فی من مات عن غیر یو یتصدق عنہ ہو یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جا جو روایات آئی ہے فی من مات عن غیر وسیعت جو آدمی مر جائے وسیعت کے بغیر یو عنہ ہو اس کی طرف سے صدقہ دینا کیسا ہے یہ روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیں ایک تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں آیت میراث نازل ہونے سے پہلے پہلے وسیعت کرنا فرض تھا جب آیت میراث نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر وسیعت کرنا وہ رسا کے لیے ناجائز اور حرام ہو گیا یہ تو ایک مسئلہ تھا یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے صدقہ کسی نے وصیت نہیں کی ہے اس کے وصیت کے بغیر اس کے وہ رسا میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی صدقہ کرے تو یہ جائز ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه قالت ایک عورت نے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی میری ماں اچانک انتقال کر گئی ہے ولولا اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر وہ دنیا میں موجود ہوتی لتصدقت تو وہ ضرور صدقہ کرتی وہ اور وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتی کیا میرے لیے جائز ہیں کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا نام جی ہاں فتصدق عنہا تم اس کی طرف سے صدقہ کرو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا زكريا بن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دينار عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال یا رسول اللہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی توفیت میری والدہ انتقال کر گئی ہیں فاؤہا کیا میں میری والدہ کو نفع پہنچا سکتا ہوں عنہا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں فقال نام نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں قالا اس آدمی نے کہا فعین علی مخرفن میرا ایک باغ ہے مخرب کہتے ہیں کھجوروں کجور کے باغ کو میرا ایک کجوروں کا باغ ہے وہ انی اش کا اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انی میں نے وہ کجوروں کا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر لیا ہے بابو ما جاء یہ باب ثابت ہے ما ان روایات کے بارے میں جا جو آئی ہے فی وسیعت الحربی ایک حربی اور کافر کی وسیعت کے بارے میں یسلم ولیہو یسلم ولیہو کہ اس کا سرپرس اس کا ولی مسلمان ہو ایلزم ہوں کیا اس مسلمان ولی اور سرپرس پر لازم ہے ایون کہ اس کی وسیعت کو نافذ کریں مراد یہ ہے کہ ایک حربی ہے ایک کافر ہے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم جیسے کہ نیچے حدیث میں ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد سو غلام آزاد کرو تو کیا کافر والد کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد سو غلاموں کو آزاد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا نیچے حدیث میں ہے کہ آس آس وائل وائل جس نے اسلام کا زمانہ پایا تھا لیکن وہ اسلام نہیں لایا اور کہا کرتا تھا میں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے یہ وہ کہا کرتا تھا وہ اسی حال میں فوت ہو گیا مر گیا اس کے دو بیٹے تھے ایک تھا عمر ایک تھا ہشام تو اس نے بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم سو غلام آزاد کرو تو ہیشام نے پچاس غلام آزاد کر لیے تو اس کے بیٹے عمر نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنی طرف سے پچاس غلام آزاد کر لوں لیکن اس نے کہا کہ آزاد کرنے سے پہلے میں نبی علیہ السلام سے کیوں نہ پوچھوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پوچھا ان ابھی اوساد میرے والد نے سو غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے بھائی ہشام نے تو پچاس غلام آزاد کر لیے اب پچاس باقی ہے ظاہر ہم دو ہی بیٹے ہیں تو پچاس اس نے کر لیا پچاس مجھے کرنے ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مسلمان ہوں اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے آزاد کرتے او تصدق تم یا صدقہ دیتے او حجج تم مانو یا حج کرتے تو اس کا ثواب اس کو مل جاتا ابھی تو وہ کافر ہے ایمان کے بغیر مر گیا ہے وہ ابھی تم آزاد کرو گے بھی تو اس کا ثواب اس کو ملے گا نہیں دیکھیں بابو ما جا وسیعت الحربی یہ باب ہے حربی یعنی کافر کی وصیت کے بارے میں یسلم ولی ہو جبکہ اس کا سرپرست مسلمان ہو ایلزم ہو کیا اس پر لازم ہے ایون فضا کہ اس کی وصیت کو نافذ کریں وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الناس اب نوائر اوسا يعتق عنه مئة رقبة خاص بن وائل نے وسیعت کی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کر دیے جائیں فعتق ابن ہشام خمسین رقبتن اس کے بیٹے ہشام نے تو پچاس غلام آزاد کر لیے فاراد ابن عمر اس کے بیٹے عمر نے ارادہ کیا ایوت قانو خمسین الباقیہ کہ باقی پچاس وہ اس کی طرف سے آزاد کرے فقال اس نے کہا حسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تک کہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لوں فات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان ابی اوسا بیت میں ات رقبت وہ ان شامن آتا قانو خمسینا وہ بقیت علیہ خمسون رقبت پچاس ابھی باقی ہے افو اف قوان ہو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کروں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لو کان مسلمن اگر وہ مسلمان ہوتا ہوتا تم تخمان تم اس کی طرف سے آزاد کرتے او یا تم صدقہ دیتے اس کی طرف حجج تم مان یا تم اس کی طرف سے حج کرتے بلغہ ذالکا تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا لیکن ابھی تو وہ مسلمان ہو کر ہو کر کے نہیں مرا ہے باب ما فر رجول یموت یہ باب ثابت ہے ان روایات میں جا جو آئی ہے پھر رجول اس آدمی کے بارے میں یہ کہ وہ مر جائیں وہ علیہ دین اور اس پر قرضہ ہو وہ لہو وفا ان لہو وفا ان اور وفا کہتے ہیں اتنا مال اس نے چھوڑا ہو جس کے ذریعے سے وہ قرض ادا کریں یہ وفا کا ہے وفا کا مانا یعنی کفا وہ مال جو کافی ہو یوستن ضرور یوستن ضرور غرما تو ان کے قرض خواہوں سے مہلت دی جائے گی یورفق وارث اور وارث کے ساتھ نرمی کی جائے گی سراجی کے شروع میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ سب سے پہلے مال سے جتنا بھی مال ہے اس سے اتنا مال الگ کیا جائے گا کہ آدمی کی تجہیز و تفیل ہو جائے اس کے بعد پھر قرض خاؤں کا نمبر ہے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے اس کے بعد بچ جائے تو ایک تہائی سے وصیت نافذ ہوگی باقی مال ان کا ہے یعنی وہ رسا کا ہے تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں ترجمے سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ان شعيب بن اسحاق قال حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من يهوذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توفیا کہ ان کے والد انتقال کر گئے وہ ترک علیہ سلاثی وسقن اور اپنے ذمے تیس کھجور کا قرضہ چھوڑ گئے وہ ایک یعنی تیس وسق کھجور کا قرضہ ایک آدمی کا تھا من یہودین یہودیوں میں سے فستن ذر جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی فبا اس نے انکار کیا فقل جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو الیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی بات کی کہ آپ اس سے میری میرے حق میں سفارش کروائیں فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تشریف لائیں وکلم الیہودیہ اور یہودی سے بات کی لیا خزا سمرا نخلی لے خزہ نخل نخل ہی اس کھجور کے باغ میں درخت میں باغ میں جتنا بھی وہ کھجور ہیں پل ہیں بل لزی لہو آلیہ بل وہ کھجور لہو علیہ یعنی وہ چیز و سخت جو اس یہودی کے ہیں علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ابا علیہ اس نے انکار کیا اس نے کہا نہیں یہ تو کم ہے میں نے تیس و سخت پورے لینے ہیں جو قرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اُن علیہ السلام نے اس سے بات کی کہ اس کو مہلت دو ابا اس نے انکار کیا وہ ساقل حدیثہ اور رابی نے پوری حدیث بیان کی آگے پھر حدیث اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے محلت کا کہا کو محلت دو اس نے کہا نہیں میں نے محلت بھی نہیں دینی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جابر تم وہ کھجور جتنی بھی کھجور ہے وہ ساری کھجوریں تم لے آؤ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی کھجور ہیں مختلف انواع کے اس کو آپس میں ملاؤ اور ملانے کے بعد پھر مجھے بتاؤ اس نے اس طرح کر دیا نبی علیہ السلام کو بتایا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک ڈھیر پر بیٹھ کر کے آپ دعا فرماتے رہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم قرض دیتے رہو وہ دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کا سارا قرض اتر گیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لم تن تمرتن واحدتن گویا کہ اس سے ایک کجور بھی کم نہیں ہوا ہے اس ڈیر سے تو یہ گویا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متصل جو کتاب الاشربہ ہیں وہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے آگے ہیں کتاب والنزور کل انشاءاللہ وہاں سے پڑھیں گے اب شمائل ترمیزی نکالیں